سید حرر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ صدقات کو قبول کرتا ہے اور ان کو دائیں ہاتھ میں وصول کرتا ہے پھر وہ ان کو یوں بڑھاتا رہتا ہے جیسے تم میں سے کوئی گھوڑی اوٹنی یا گائے کے بچے کی پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ ایک لقمہ عہد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے وکیل نے اپنی روایت میں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی تصدیق قرآن مجید کی نایات سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے صدقات کو پکڑ لیتا ہے آیت نمبر ایک سو چار سورۂ توبہ اور اللہ سود کو ختم کرتا اور صدقات کو بڑھاتا ہے آیت نمبر دو سو چھیاسی سورائے پقر حدیث نمبر تینتیس سو چھپن مصنف احمد